عرب کے چاند سا ہسی کوئی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا ہنسی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا ہنسی یہ آسمان یہ زمین یہ ماہ دل نشی نسیم صبح ہے امبری بہار حسن آفری گلاب ہو سنی کسی نے دیکھا ہے کہیں عرب کے چاند سا ہنسی عرب کے چاند نہیں نہیں نہیں نہیں عرب کے چاند سا ساحسانسی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا ہنسی کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں چاند ستارے ان کی راہ میں زمانہ ان کی چاہ میں نبی کی خان کا میں ہے دو جہاں پناہ میں ستارے ان کی راہ میں زمان چاہ میں نبی کی خان میں ہے دو جہاں پناہ میں ہے دو جہاں پناہ میں مقام آپ کا ہے وہ جہاں کبھی پہنچ سکے خیال وہم اور یقین نہیں نہیں نہیں نہیں عرب کے چاند سا سازی کوئی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا سازی کوئی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا سازی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی وہ جا رہے ہیں عرش پر بلندیوں کا ہے سفر کس درا بھی ہے راہ گزر ہے آپ سب کے منتظر وہ جا رہے ہیں عرش پر بلندیوں کا ہے سفر کس درا بھی ہے راہ گزر ہیں آپ سب کے منتظر ہیں آپ سب کے منتظر ازل سے آج تک بھلا کوئی بھی اس طرح ہوا خدا کے ساتھ ہم نشین نہیں نہیں چاند سا نہیں کوئی نہیں کوم نیا کرم کے چاند سا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کرم کے چاند سا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں یہ بول جی لگل بڑھا جو آگ بال بھر ہے جلوا اتنا پر اثر جلیں گے میرے بال پر یہ بول جب رہی لگل بڑھا جو آگ بال اثر جلیں گے میرے بالوں پر جلیں گے میرے بالوں پر مقام قرب کو چلے اکیلے ہی نبی میرے یہ کہتے رہ گئے امین سو نسی ارب سا سسی سرو نیا ساسی ارب کے چاند سا کوئی کوئی نہیں نہیں سی کے چاند سا کوئی کوئی کوئی کوئی نہیں نہیں نہیں نہیں عرب کے چاند سا سی شریر ایک دور جا ہوا نبی کمی ہماں تو سب کی روٹیاں نجس بنا گیا مکان جس بنا گیا مکان شریر ہوا نبی کمے ہما تو کھا کے سب کی روٹیاں نجس بنا گیا مکان نجس بنا گیا مکان حضور نے وہ گندگی خود اپنے ہاتھ صاف کی جبی پہ ایک شکن کہیں عرب کے جان نہیں نہیں نہیں نہیں عرب کے جان ساس ساس نہیں کوئی نہیں ارب کے چاند سا ہنسی کوئی نہیں کوئی نہیں ارب کے چاند سا ہنسی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی میرے حضور سر بسر نشان عظمت بشر وہ بے کسوں کے چار اگر وہ خلق میں بزرگ تر خلق میں بزرگ تر میرے حضور سر بسر نشان عظمت وہ بے کے چار اگر وہ خلق میں بزرگ تر وہ خلق میں بزرگ تر غزب میں ہوگا جب خدا تو ایک حضور کے سوا کوئی شفیع مسن نہیں نہیں نہیں نہیں عرب کے چاند سا کوئی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا ہسی کوئی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا ساحسی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں عرب کے چاند سا ساحسی